اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ذرا ایک تھوڑا سا نیا کانسیپٹ ہے ریلیٹیولی پیچھے تو ہم بہت ساری چیزیں سیکوینس میں کرتے چلے آ رہے ہیں آج ہم تھوڑی ڈائیورژن جو ہے اس سے کریں گے ویسے تو ان جنرل اگر دیکھا جائے تو انہی کانسیپٹس کی کنٹینویشن آئے گی لیکن ذرا مختلف طریقے سے جیسے کہ آپ لوگوں کو میں ایکسپلین کرتا آ رہا ہوں پیچھے سے جو ہمارے فلیگز ہیں ٹھیک ہے اس کے تقریباً تمام فلیگز جو ہیں ان کے فنکشنز اب ہم دیکھ چکے ہیں ایک فلیگ جس کو ہم نے ڈیفر کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کہا تک ہم آگے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے آج میرا لیکچر جو ہے وہ زیادہ تر اس فلیگ سے متعلق ہے وہ ہے ہمارا ٹریپ فلیگ ٹھیک ہے جو ہمارا فلیگ رجسٹر ہے فلیگ رجسٹر کے اندر جو میں نے آپ لوگوں کو اس وقت ڈیفینیشن دی تھی اس میں ہم نے ایک دو فلیگس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ہم جیسے جیسے ٹائم آئے گا ویسے ویسے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے وہ تین جو فلیگز ہیں جو ذرا ہمارے میتھمیٹکس وغیرہ سے اور اوور فلو اور کیری اور ان چیزوں سے ذرا الگ ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہمارے تھے ڈائریکشن فلیگ ٹھیک ہے انٹرپٹ فلیگ اور ٹریپ فلیگ ڈائریکشن فلیگ کو ہم نے دیکھا اسٹرنگ انسٹرکشنز کے اندر خاصا الیبوریٹ طریقے سے اس کو دیکھا انٹرپٹ فلیگ کو ہم نے دیکھا جو ریئل ٹائم انٹرپٹس اور کنٹرول اور ان تمام چیزوں کے ریفرنس سے کہ اس کا کیا فنکشن ہے کس طریقے سے ڈسیبل کرتا ہے انٹرپٹ کو کس طریقے سے انیبل کرتا ہے انٹرپٹ کو ٹھیک ہے یہ جو فلیگ ہے ٹریپ فلیگ ٹھیک ہے یہ بڑا جس کو میں کہوں گا کہ ایک ٹیکنیکل فلیگ ہے ٹھیک ہے اور اس کے فنکشن کو سمجھنے کے لیے کافی کنسنٹریشن آپ کو کرنی پڑے گی تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یہ لیکچر جو ہے یہ ذرا غور سے سنیے گا اس میں خاصی باریک چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے نا اور امید میں کرتا ہوں کہ آپ کوئی لفظ مس نہیں کریں گے ٹریپ جو ہے جس وقت کے میں نے آپ کو یعنی ڈیفائن کیا تھا وہ بتایا تھا اس کو کہ جی اگر یہ فلیگ ون ہو جائے اس فلیگ کو ہم سیٹ کر دیں یہ فلیگ خود سے سیٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اگر اس فلیگ کو ہم سیٹ کر دیں تو پھر ہر ایک انسٹرکشن کی ایگزیکشن کے بعد ٹھیک ہے ایک ٹائپ ون انٹرپٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی یہ جب ہم آئی وی ٹی کر رہے تھے اور جب ہم نے آپ کو ریزروڈ ویکٹرز کے بارے میں ریزروڈ انٹرپٹ کے بارے میں بتایا تھا تو اس میں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی وہ انٹ ون ٹھیک ہے انٹ ون کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سنگل اسٹیپ کی انٹرپٹ ہے اگر اور اس کا ایک ریلیشن جو ہے انٹ ون کا ریلیشن جو ہے اصل میں وہ ٹریپ فلیگ کے ساتھ ہے یہ فلیگ جو ہے اگر ہم ون کر دیں اس فلیگ کو سیٹ کر دیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا فنکشن پہلے ڈیفائن کرتا ہوں پھر اس کے آگے ہم استعمال وغیرہ دیکھ لیں گے اگر اس فلیگ کو ہم سیٹ کر دیں تو ہر انسٹرکشن ہر ایک انسٹرکشن کی ایگزیکشن کے بعد ٹھیک ہے ایک ٹائپ ون انٹرپٹ جنریٹ ہوگی یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے ہر انسٹرکشن کے بعد ایک انویزبل انٹ ون کی انسٹرکشن سمجھ لیجیے اس کو اس طریقے سے ایسے ہوتا نہیں لیکن سمجھ لیجیے کہ جیسے ہر ایک انسٹرکشن کی ایگزیکشن کے بعد ایک انٹ ون کی انسٹرکشن ایگزیکٹ ہوگی یعنی فرض کیجئے کہ اگر میں نے لکھا ہوا ہے add A X comma B X یہ ٹریپ فلگ میرا ون ہے ٹھیک ہے اور add X comma B X کی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی جیسے ہی یہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد یعنی اس کی ایگزیکیوشن ختم ہوگی اگلی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے ایک انٹ ون جنریٹ ہوگی آٹومیٹکلی یہ ہارڈ ویئر کرے گا ٹھیک ہے نا یہ ہارڈ ویئر کے اندر بلٹ ان ہے کہ جیسے ہی ٹریپ فلیگ کو میں ون کروں گا تو اب ہر انسٹرکشن کی جو ایگزیکشن ہے ٹھیک ہے اس کے آخر میں وہ ایک انٹ ون جنریٹ کرے گا خود بخود ٹھیک ہے یہ جو بات ہے نا یہ ذرا اصل میں تھوڑا سا اس کو سمجھنا ذرا تھوڑا مشکل ہے خود بخود سے میری مراد جو ہے وہ بالکل ایسی جیسے یعنی مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں تو ایک میں نے آپ لوگوں کو مثال دی تھی ڈویژن بائی زیرو کی ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انٹ زیرو ہم نے ہک کیا تھا اور ڈویژن بائی زیرو کی تھی خود ٹھیک ہے نا یعنی ڈیلیبریٹلی ہم نے ڈیوائڈ بائی زیرو کیا تھا اس کے بعد وہاں پہ میں نے آپ کو اسٹریس کر کے ایک چیز بتائی تھی کہ اس میں ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھنا کہ یہاں پہ ہم نے کوئی انسٹرکشن کال نہیں کی کوئی کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ جو بنیادی طور پہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہو کہ یہ کال انیشیٹ ہوئی ہے یعنی کوئی انٹ کی انسٹرکشن وہاں پر نہیں تھی کوئی اور کال کی انسٹرکشن نہیں تھی کوئی جمپ کی انسٹرکشن نہیں تھی لیکن وہ ڈیوائڈ بائی زیرو ہونے کی وجہ سے خود بخود ہارڈ ویئر نے یہ ایکشن لیا ٹھیک ہے نا بالکل ایسا ہی فارمیشن جو ہے نا یہ انٹ ون کا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جی آپ کو انسٹرکشن کے اندر جو انسٹرکشن آپ نے لکھی ہوئی ہے اس کے ہر ایک انسٹرکشن کے بعد آپ انٹ ون ڈالیں گے پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ٹھیک ہے نا یہ ہارڈ ویئر کے اندر اس کی ایک سرکٹری سمجھ لیجیے آپ اس کو یا اس کا ایک سسٹم سمجھ لیجیے آپ وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ انٹ زیرو ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے خود بخود جب ہم ڈویژن بائی زیرو کرتے ہیں بالکل اسی طرح جب ہم ٹریف فلیگ کو ون کرتے ہیں تو خود بخود یہ ایک ایکشن مائکرو پروسیسر لینا شروع کر دیتا ہے کہ ہر انسٹرکشن کے اخیر میں جب ایک انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن مکمل ہو جائے تو ایک انٹ ون کی انسٹرکشن جیسے سمجھیے کہ خود بخود ایگزیکیوٹ ہوتی ہے جیسے سمجھیے کہ آپ کی تمام انسٹرکشن جو آپ نے لکھی ہیں پریکٹیکلی اس طرح ہو جاتی ہیں جیسے ایک انسٹرکشن پھر انٹ ون پھر دوسری انسٹرکشن پھر پھر انٹ ون تیسری انسٹرکشن پھر انٹ ون ایسے سمجھ لیجئے کہ اس طرح ہو جاتا ہے پریکٹیکلی اگر ٹریپ فلگ آپ کا ون ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ تو ہے اس کا میکینزم جو کام کرنے کا میکینزم ہے اور یہ بنیادی طور پر اس انٹرپٹ کو جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ جیسے کہ ابھی ابھی تک ہم آپ کو بہت سارے پروگرامز ہم نے آپ کو چلا کے دکھائے ہیں اے ایف ڈی میں ایڈوانس وہ جو فنکشن ڈبگر جو ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں اس کے اندر آپ نے ہمارے بہت سارے پروگرام آپ نے اس میں چلتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جب ہم ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب ہم دوسری انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب میں ایک وہاں پہ وہ پٹی سی آئی ہوتی ہے اور میں ایک بٹن دباتا ہوں تو ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو کے آگے چلتی ہے اور مجھے اسی وقت سمجھ دکھائی دیتا ہے کہ اچھا جی اس انسٹرکشن کی وجہ سے رجسٹر اے ایکس میں کیا ہوا بی ایکس میں کیا ہوا سی ایکس میں کیا ہوا ڈی ایکس میں کیا ہوا وہ ڈیٹیل ساری کی ساری جو ہے وہ اس وقت میرے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے اس انٹرپٹ کا جو بنیادی رول ہے نا وہ رول وہی ہے وہ جو آپ نے اس کا ایڈوانس فنکشن ڈیبگر کے اندر دیکھا ہے ٹھیک ہے وہ رول کیا ہے کہ وہ مجھے ایک ایک انسٹرکشن کو ایک ایک انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک انسٹرکشن میں ایگزیکیوٹ کروں ٹھیک ہے ایک امیج اگر آپ اپنے ذہن میں بنانا چاہو تو اس کو آپ اس طرح بناؤ کہ جیسے انٹ ون جو ہے ہماری اس کے اوپر ہمارا پورا ڈسپلے کا کوڈ جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اب پروگرام کا کوڈ جو ہے وہ ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتا ہے انٹ ون آ جاتی ہے ٹھیک ہے ہر انسٹرکشن کے بعد وہ میرے پاس آ جاتا ہے ہر انسٹرکشن کے بعد وہ میرے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہر ایک انسٹرکشن کے بعد اس کے تمام رجسٹرز کی جو ویلو ہے اس کے تمام رجسٹرز کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں اسٹیک کہاں پہ جا رہا ہے ایکس میں کیا ہو رہا ہے بی ایکس میں کیا ہو رہا ہے ڈی ایس ایس آئی یہ وہ فلانٹ ہاں، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ تمام کی تمام میں ہر انسٹرکشن بائی انسٹرکشن یعنی ایک ایک انسٹرکشن کے بعد اس کو میں اپنے پاس ریکارڈ رکھ سکتا ہوں اور اس کو میں ڈسپلے کرا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا یعنی اس کے بعد جو بات رہ جاتی ہے وہ یہی رہ جاتی ہے کہ آپ کتنا الیبوریٹ اور کتنا اچھا ڈسپلے جو ہے آپ اس کا بنا لیتے ہیں یہ ہے بنیادی طور پہ اس پرٹیکولر انٹرپٹ کا کام جس کام کے لیے کہ یہ چیز استعمال ہوتی ہے یہیں پہ ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم کہیں گے کہ میں ذکر کرتا چلوں جو ہماری ایک اور انٹرپٹ ہے جسے ہم بریک پوائنٹ انٹرپٹ کہتے ہیں انٹ تھری اس کا بھی یہ دونوں جو ہیں یہ انٹ ون اور انٹ تھری ان کا بنیادی function debugging of a program ہے ٹھیک ہے یعنی ایک پروگرام کو ہم جیسے انٹ ون کے ذریعے ہم اسٹپ بائی اسٹپ ایک ایک انسٹرکشن کر کے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں ہر انسٹرکشن پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی رجسٹر کی کیا ویلو ہے اسی طریقے سے جو انٹ تھری ہے اس کو ہم ایک خاص طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بریک پوائنٹ انٹرپٹ یعنی دو چیزیں اگر آپ لوگوں نے ڈبگنگ کی ہو پروگرامنگ اگر آپ نے کی ہوگی تو پھر ڈبگنگ بھی کی ہوگی ڈبگنگ کے اندر دو آپ دو ہی آپ کے بیسک ٹولز ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں ایک سنگل اسٹیپنگ اور ایک بریک پوائنٹ لگا کر کے ایگزیکشن کو چلانا یہ دو جو فنکشن ہیں اس کے یہ بیسیکلی ان دو انٹرپٹس کے ذریعے کوئی بھی جو ہمارا آئی ایٹی سکس آرکیٹیکچر کا سی پی یو ہوگا اس کے اوپر جو بیسک فنکشن آف ڈیبگنگ ہے وہ ان دو انٹرپٹس کے اوپر بیس کرتا ہے ٹھیک ہے جب ہم جائیں گے نا ان شاء اللہ جب ایکسپلین کریں گے ہم پروٹیکٹڈ موڈ آرکیٹیکچر کو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہی کانسیپٹ جو ہے وہ خاصا الیبوریٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ لیکن جو بیسک ایسنس ہے اس چیز کا وہ ان دو انٹرپٹس کے ذریعے ہوتا ہے یہ جو انٹرپٹ تھری ہے جس میں نے بتایا آپ کو کہ یہ بریک پوائنٹ انٹرپٹ کہلاتی ہے اور اس میں جب میں آپ کو ڈیفائن کر رہا تھا انٹرپٹ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ انٹرپٹ جو ہے باقی انٹرپٹ سے اس طرح مختلف ہے کہ اس انٹرپٹ کا آپ کوڈ ہی الگ ہوتا ہے آپریشن کوڈ جو ہے اس انٹرپٹ کا وہ علیحدہ ہوتا ہے باقی تمام انٹرپٹ جو ہیں جو ہم ویسے جیسے ان ان ٹوینٹی ون ہے ہے ٹین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو دو بائٹ کی ہوتی ہیں یعنی ایک تو آپ کوڈ جو کہ سی ڈی ہے انٹ کا آپ کوڈ اور اس کے آگے پھر ایک انٹ کا نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تھری ایسی نہیں ہوتی انٹ تھری جو ہے اس میں نمبر نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک سنگل بائٹ آپ کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے سی سی یہ جو ہیکسا ڈیسیمل سی سی ٹھیک ہے نا یہ اس کا آپ کوڈ ہوتا ہے اور جب بھی پروسیسر یہ آپ کوڈ دیکھتا ہے کوڈ کے اندر تو وہ انٹرپ تھری کے ویکٹر پر جمپ لگا دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے باقی پروسیس جو ہے نا اس کا وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ نارمل انٹرپٹ کا پروسیس ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلیگ پش ہوگا اور اس کے بعد ٹریپ فلیگ اور انٹرپ فلیگ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ پچھلے لیکچرز کے اندر آپ کے نوٹس میں موجود ہوگا میں اسے اب ریپیٹ نہیں کر سکتا تو باقی کا تمام پروسیس جو ہے اس کا سیم ہوگا فرق صرف یہ ہے کہ اس کا opcode single byte opcode ہے اچھا اس کا سنگل بائٹ آپ کوڈ ہونے سے مطلب کیا فرق پڑا کیا خاص بات ہو گئی اگر اس کا جو ہے وہ سنگل بائٹ آپ کوڈ ہے سنگل بائٹ آپ کوڈ ہونے کی وجہ سے یہ کسی بھی انسٹرکشن کو ریپلیس کر سکتا ٹھیک ہے نا ریپلیس کر سکتی ہے یعنی اگر میں چاہوں تو یہاں پر فرض کیجئے کوئی ایک انسٹرکشن اے بی سی کوئی بھی انسٹرکشن پڑی ہوئی اب وہ انسٹرکشن جیسا کہ آپ ابھی تک دیکھتے آئے ہیں وہ انسٹرکشن ہے کیا ایک آپریشن کوڈ ہے ٹھیک ہے نا آپ کوڈ ہے اور آپ کوڈ کے آگے کچھ پیرامیٹر ہوں گے یا صرف آپ کوڈ ہوگا بعض انسٹرکشن آپ نے دیکھا ہے کہ سنگل بائٹ انسٹرکشن ٹھیک ہے اس میں کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا جیسے سی ایل آئی ہے ٹھیک ہے جیسے ایس ٹی آئی ہے جیسے سی ایل ڈی ہے کلیئر ڈائریکشن ہے جیسے سیٹ ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے نا یہ تمام انسٹرکشن اس طرح کی بہت ساری انسٹرکشن ایسی ہیں جو کہ سنگل بائٹ آپ کوڈ رکھتی ہیں سنگل بائٹ آپریشن کوڈ ہوتا ہے ان کا یہ تمام انسٹرکشن اور ملٹی بائٹ انسٹرکشن جو بھی یعنی ایک یا ایک سے زیادہ جو بھی آپ انسٹرکشن جنریٹ کر رہے ہیں وہ اس انسٹرکشن کا جو آپ کوڈ ہے وہ انٹ تھری کے آپ کوڈ سے اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا میں تھوڑا سا پروسیس بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جنرلی کیا ہوتا ہے فرض کیجئے میں نے کوئی پوائنٹ اے کے اوپر کسی ایک انسٹرکشن کے اوپر میں نے بریک پوائنٹ لگانا ہے بریک پوائنٹ لگانا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا پروسیس کیا ہوگا میں نے وہاں پہ آ کر کے ایک سے کسی کی کے ذریعے نارملی جیسے آپ ڈبر استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر یا تو بریک پوائنٹ کسی انسٹرکشن کے ذریعے آپ فٹ کرتے ہیں یا کسی کی پرس کے ذریعے آپ بریک پوائنٹ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی ایف ون ایف ٹو کوئی کی ہے وہ جب میں نے پریس کیا تو کیا ہوگا کہ جو کرنٹ سی ایس اور آئی پی ہے نا ہمارا یعنی جو میری ابھی انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکٹڈ ہے ٹھیک ہے وہ انسٹرکشن جو کہ ابھی ایگزیکٹ ہونی ہے ٹھیک ہے میرا سی ایس اور آئی پی اس کے آپریشن کوڈ پر پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے ریفرنس مل جاتا ہے کہ کس جگہ ایکزیکٹلی فزیکل میموری میں کس جگہ پر مجھے بریک پوائنٹ فٹ کرنا ہے یہاں پر جو بھی آپریشن کوڈ میرا پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کے میں اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں کسی ایک جگہ پہ میں ایک محفوظ جگہ پہ اسے حفاظت سے رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اور وہاں پر میں سی سی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب جب پروسیسر ایگزیکیوٹ کرتا ہوا آئے گا تو پروسیسر کیا دیکھے گا سمجھو کہ جیسے وہ ایک ایک دیوار میں نے وہاں پہ کھڑی کی ہوئی ہے ایک رکاوٹ سی میں نے اس کے لیے لگائی ہوئی ہے وہ اوپر سے اسپیڈ سے ایگزیکیوٹ کرتا ہوا آئے گا اور ٹھا کر کے جو ہے وہ لگے گا ہماری انٹ تھری کے اوپر ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جب فیچنگ ہو رہی ہوگی تو وہ سی ایس اور آئی پی سے اٹھاتا جا رہا ہے اٹھاتا جا رہا ہے ٹھیک ہے انسٹرکشنز کو اٹھاتا جا رہا ہے اب جو اس سی ایس اور آئی پی پر آ کر کے وہ انسٹرکشن اٹھائے گا وہ انسٹرکشن کیا ہوگی وہ ہوگی سی سی کیونکہ اس کا پرانا آپ کوڈ میں نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا اور ایک نیا آپریشن کوڈ میں نے وہاں پہ ڈال دیا ریگارڈ لیس اس چیز کے اس میں آگے اگر کوئی پیرامیٹرز ہیں نہیں ہیں فی الحال ذرا ہم بھول جائیں اس بات کو کہ اس کے آگے کوئی پیرامیٹرز ہیں کیونکہ آپریشن کوڈ ہی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ پروسیسر کو بتاتی ہے کہ اگر یہ آپ کوڈ ہے تو آگے کوئی پیرامیٹر اس کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اگر یہ اپ کوڈ نہیں ہے تو پھر آگے پیرامیٹر ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے اب چونکہ پروسیسر جو جو ہے اس نے تو اٹھایا وہاں سے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ اٹھایا سی سی ٹھیک ہے تو ظاہر ہے وہ آگے جو ہے وہ کوئی پیرامیٹر ایکسپیکٹ نہیں کر رہا اب سی سی اٹھانے کے نتیجے میں کیا ہوا انٹ تھری ایگزیکیوٹ ہوئی اور انٹرپٹ کی وجہ سے پروگرام وہاں سے ہو کر کے انٹ تھری کے ویکٹر پر آیا اور ویکٹر سے میرے پروگرام میں آیا جو میں نے وہاں وہاں پہ پہ انٹ کے کے لیے انتظام کر رکھا ہوا ہے ہے ٹھیک نا جب میں اپنے پروگرام میں آ گیا تو اب سمپل بات یہ کہ جس جگہ پر میں نے سی سی رکھا تھا ٹھیک ہے وہاں پر وہ جو حفاظت سے اس کا پچھلا آپ کوڈ میں نے رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے دوبارہ اس جگہ پہ رکھ دیا ٹھیک ہے دوبارہ اس جگہ پہ رکھ دیا تھوڑی کیلکولیشن ہے وہ کیلکولیشن جو ہے وہ میں آپ کو ذرا کر کے دکھاؤں گا کہ وہ اس میں تھوڑی سی کیلکولیشن انوالو ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کس طریقے سے انوالو ہوتی ہے کچھ چیزیں مجھے چینج بھی کرنی پڑتی ہیں اس کے اندر وہ کیا ہے ذرا ڈیٹیل میں ہے چونکہ اس لیے میں وہ آپ کو سلائڈ کے اوپر دکھاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نظر میں رکھنی ہے کیا ہوتا ہے اس وقت کیا سچویشن exactly اکر کرتی ہے اور اس سچویشن کے مطابق جو ہے ہم آگے کس طریقے سے چلتے ہیں لیکن فی الحال صورتحال اس طرح ہے کہ جب اس نے آپ کوڈ وہاں سے فیچ کرنا ہے پروسیسر نے جا کے کے تو اس کو کو چونکہ میں پرانے آپ کوڈ اٹھا اپنے پاس رکھ چکا ہوں وہ میں نے سب کو یہاں پہ سائڈ پہ حفاظت سے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ ایک نیا آپ کوڈ میں نے ڈال دیا وہ ہے سی سی جب پروسیسر اسے فیچ کرتا ہے سیدھا انٹ تھری کے اندر لینڈ کرتا ہے جو کہ میرا لکھا ہوا ہے جو ڈبگر نے بنایا ہوا ہے جو سمجھو کہ وہ ڈبگر ہے جو میں نے لکھا ہے وہ اس نے انٹ تھری کے اوپر اپنا ہک لگایا ہوا ہے اور اس سی سی کی وجہ سے وہ ڈراپ کرتا ہے میرے انٹرپ میں اب میرے جو ہے اس وقت تمام جو رجسٹرز ہیں ان کی کیا ویلیو ہے ویریبلس کی ویلیو میموری انسپیکشن میں جو چاہوں جتنا الیبوریٹ ڈبگر میں چاہوں لکھنا اتنا الیبوریٹ ڈبگر میں لکھ سکتا ہوں اس کے اوپر تمام رجسٹرز کی ویلیو دکھا دوں گا فلیگ کی ویلیو دکھا دوں گا کیوں کہ فلیگ اسٹیک پر پڑے ہوئے پروگرام کے فلیگ یہاں اندر آنے کے بعد کیا ویلوز بعد کچھ میں نے ایگزیکشن وغیرہ کر لی اس کے بعد میں انٹرسٹ میں نہیں ہوں کیونکہ وہ تو چینج ہو گیا لیکن جو اوریجنل پروگرام کا فلیگ ہے وہ یاد ہوگا کہ انٹرپٹ کی وجہ سے وہ اسٹیک میں پڑا ہو ٹھیک ہے اس کے اوپر اوریجنل پروگرام کا آئی پی پڑا ہوا ہے اس کے اوپر سوری اس کے اوپر اوریجنل اوریجنل پروگرام پروگرام کا سی ایس پڑا ہوا ہے اس کے اوپر کا آئی پی پڑا ہوا ہے تو میرے پاس پوری انفارمیشن موجود ہے صرف یہ انفارمیشن اٹھا کے اس کو پراپرلی فارمیٹ کر کے میں اسکرین پر ڈسپلے کر دوں ٹھیک ہے نا تو یہ دو انٹرپٹ استعمال کرتے ہوئے انٹ تھری اور انٹ ون میں فل فلیجڈ ڈبر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہوں اب میں تھوڑا پہلے پروسیس آپ کو جو ویسے دکھانا چاہتا ہوں ایک طرح سے سمجھ لو جیسے ایک انیمیشن ٹائپ کی ہے جو بتائے گی کہ جب انٹ تھری ہم رکھتے ہیں اور پھر جب اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ذرا باریک سی چیز ہے اس کو وہ دیکھنے والی چیز ہے ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو انیمیشن میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے وہ ذرا آپ دیکھ لو تو اس سے آپ کو ذرا پروسیس مزید اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے گا یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہو اس میں دیکھو لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے نا یہ ایک جیسے ایک نارمل پروگرام جو ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ یہ پروگرام ہے میموری میں یہ اس طریقے سے پڑا ہوا ہے یہ لسٹنگ فائل ہی جیسے میں تمہیں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ ایسے ہی میموری میں بھی پڑا ہوگا ٹھیک ہے اب فرض کرو کہ یہ اس پوائنٹ کے اوپر یہ جو پوائنٹ نمبر ہماری انسٹرکشن نمبر تھری ہے ٹھیک ہے اس انسٹرکشن کے اوپر میں یہ انسٹرکشن ہے سے add X X comma B ٹھیک ہے یہ انسٹرکشن ہے اور اس انسٹرکشن کے اوپر میں بریک پوائنٹ لگانا چاہتا ہوں اب اس انسٹرکشن کا اپنا آپ کوڈ جو ہے وہ پہلے پڑا ہوا ہے یہاں پر تو بریک پوائنٹ لگانے کا جو پروسیس ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو میرا فرض کو میرا ڈبگر یا جو کچھ بھی ہمارے یہ رائٹ سائڈ کے اوپر جو ایک بکسا سا ہے یہ ہمارا اگر ڈبگر ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ یہ کرے گا کہ سب سے پہلے اس کا جو آپ کوڈ ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کوڈ یہاں سے اٹھائے گا اور اس کو اپنے پاس سیو کر لے گا جو پرانا جو بھی پرانی انسٹرکشن تھی وہ میرے پاس آ گئی اب دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ اس پرانی یعنی جو پرانا آپ کوڈ ہے اس کی جگہ پر وہ سی سی انٹ تھری کا آپ کوڈ جو ہے وہ لکھ دے گا اب انٹ تھری کا یہ آپ کوڈ لکھنے کی وجہ سے پروگرام آنورڈ جو ہے نا آگے اس کا سنک سمجھو کہ خراب ہو جائے گا لیکن اس سے ہمارے ہمیں فی الحال کوئی غرض ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کہ وہ آگے سنک خراب اگر ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد یعنی یہ جب دو چیزیں اس میں اس سے پہلے یوں سمجھو کہ ان تھری کے اوپر جو ہمارا ہک ہے وہ ان پلیس ہے ٹھیک ہے ہمارا وہ پورشن جس نے کہ انٹ تھری کو ٹریک کرنا ہے جو انٹ تھری کی انٹرپٹ سروس روٹین ہے ٹھیک ہے وہ ہماری ابھی ان پلیس ہے لگی ہوئی اس کے بعد ہم اس ایگزیکیوشن کو آگے چلاتے ہیں یعنی اگر اب پروگرام کو ہم نے کنٹرول دے دیا پروگرام ایگزیکیوٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے انسٹرکشن ون اس نے ایگزیکیوٹ کی بالکل صحیح ٹو ایگزیکیوٹ کی بالکل صحیح جب تھری اس نے فیچ کی تو اب وہ تھری جو ہے it is no more add X comma B X ٹھیک ہے وہ آپ کوڈ جو فیچ ہوا ہے وہاں سے وہ ہوا ہے سی سی ٹھیک ہے اب سی سی آپ کوڈ ہونے کی وجہ سے جو C S colon I P pair ہے اس وقت جبکہ سی سی فیچ ہو گیا ہے تو C S colon I P پیئر ایک بائٹ آگے پوائنٹ کر رہا ہے اوریجنل انسٹرکشن سے ایک بائٹ آگے پوائنٹ کرے گا ٹھیک ہے نا اچھا اس کنڈیشن کے اندر یہ C S colon I P original instruction جس کو کہ ابھی ہمیں ایگزیکیوٹ کرنا باقی ہے اور وہ کیا باقی ہے وہ ہے add X comma B X اس سے اوریجنل اس سے current C S colon I P ایک بائٹ آگے چلا گیا یہ ایک بائٹ آگے کا سی ایس کولن آئی پی جو ہے یہ اسٹیک پر پش ہوگا فلیگ پش ہوا ہوا ہے اس کے اوپر یہ والا آئی پی پش ہوگا اس کے اوپر یہ والا سی ایس پش ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد راؤٹ کرے گا وہ میرے انٹ تھری کے انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر اب انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر جو کچھ مجھے کرنا ہے میں جس طریقے سے چاہوں اس میں کر سکتا ہوں کہ پہلے میں رجسٹر وغیرہ کو سیو کر لوں جو کچھ اپنے پاس مطلب یہ کہ جو مجھے اپنی انفارمیشن گیدر کرنی ہے بغیر کسی چیز کو ڈسٹرب کیے ہوئے اس میں ایک خاص بات جس کو کہ آپ کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ کسی بھی رجسٹر کی ویلو کو ڈیمیج نہیں کر سکتے یعنی ریورسبل ڈیمیج آپ اس کو نہیں کر سکتے اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے اس کو سیو کرنا ہوگا مطلب یہ پکا پکا سیو کرنے والی بات ہے ذرا زیادہ سیو کرنا ہوگا اس کو ٹھیک ہے اس کو آپ محفوظ کر لیں تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایکسیڈینٹلی ڈیمیج نہ ہو ٹھیک ہے جنرل رجسٹرز آ گئے اسٹیک یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کے سیگمنٹ رجسٹر وہ سب کے سب آپ پہلے محفوظ کر لیں اس کے بعد آپ کو جو کچھ بھی یہ ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یہیں پہ بیٹھے ہوئے آپ ڈسپلے کریں ٹھیک ہے اسکرین پہ جس فارم میں آپ چاہتے ہیں ڈسپلے کریں ڈسپلے کرنے کے بعد فرض کیجئے کہ اب میں پھر ایک کی پریس کرتا ہوں جو کہتی ہے کہ اب آگے چلو اس بریک پوائنٹ سے آگے ایگزیکیوشن کرو اب آگے جب یہ کہا جائے ایگزیکیوشن کرنے کو اور میں سمپل آئی ریٹ کروں تمام رجسٹرز کو ریسٹور کرنے کے بعد میں آئی ریٹ کروں تو بالکل غلط جگہ کے اوپر میں لینڈ کروں گا ٹھیک ہے نا یہ اصل میں تو انسٹرکشن ہے ہی نہیں یہ تو ایڈ ایکس ایکس بی کا جو پیرامیٹر یا اگلی انسٹرکشن جو کچھ بھی ہے وہ ہے وہ وہ چیز تو ہے نہیں ٹھیک ہے یہ ریٹ کرنے سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا ریٹ کرنے سے پہلے اسٹیپ نمبر ون وہ یہ کہ جہاں سے میں ادھر آیا ہوں وہاں پہ جو پرانی انسٹرکشن کا آپ کوڈ جو پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے پہلے وہ آپ کوڈ اٹھا کے میں اس کو اس کی جگہ پر واپس کروں ایک بات دوسری بات اس کو دیکھنا یہ بہت ہی فائن اسٹیپس نا دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کے اوپر آئی پی پڑا ہوا ہے یہ آئی پی اس انسٹرکشن کو پوائنٹ نہیں کر رہا جس انسٹرکشن کو ابھی مجھے ایگزیکیوٹ کرنا ہے یہ اس سے ایک بائٹ آگے پوائنٹ کر رہا ہے لہٰذا اس کے اندر سے ایک سبٹریکٹ کرنا ہے مجھے اس آئی پی اور وہیں اس کو زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں وہیں اسٹیک پر پڑے پڑے اس آئی پی کو میں سے ایک میں مائنس کر دوں ٹھیک ہے نا اس آئی پی میں سے ایک مائنس کر دوں گا آٹومیٹکلی وہ add A X X comma B کا جو آپ کوڈ ہے ہے اس پر پوائنٹ کرنے لگے گا ٹھیک یہ دو اسٹیپس کرنے کے بعد اگر میں آئی ریٹ کروں گا تو بالکل صحیح جا کر کے میں لینڈ کروں گا اس انسٹرکشن پر جس کو اب مجھے لیگلی لاجیکلی ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے تھا وہ ہے ایڈ ایکس کوما ایکس اب ایڈ ایکس کوما ایکس کا آپ کوڈ فیچ ہوگا اور جو ہمارا پروسیسر ہے وہ اب ایڈ اے ایکس کو بی ایکس کو ایگزیکیوٹ کرے گا درا حالے کے تمام رجسٹرز کی ویلیو ایکزیکٹلی وہی ہوگی جو کہ ابھی یہ انٹ تھری میں جانے سے بالکل لمحہ پہلے کی بات کرو کہ اس سے ایکزیکٹلی اوپر والی انسٹرکشن انٹ ٹو جب ایگزیکیوٹ ہوئی تھی تو اس وقت جن رجسٹرز کی جو ویلیو تھی ایس پی کہہ لو ایس ایس کہہ لو بی پی کہہ لو کسی بھی رجسٹر کی بات کرو ٹھیک ہے وہ تمام کی تمام ویلیوز ایگزیکٹلی وہی ہیں جو کہ ہم نے تھری ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے تو درمیان میں یوں سمجھو کہ ایک ایک ٹیمپورل گیپ ٹائم کا ایک گیپ ایک چرا لیا ہے ہم نے اس کے بیچ میں سے کچھ سائیکلز جن سائیکلز کے اندر میں نے اس کو اس کی ویلیوز کو لے کر کے اس کو اسکرین پہ ڈسپلے کیا یا جو کچھ بھی میں نے اس کا کرنا تھا وہ میں نے کیا اور اس کے بعد ان تمام ویلیوز کو جو کہ وہاں تھیں اسی طریقے سے ریسٹور کر کے ٹھیک ہے ہر چیز کو اسی طریقے سے ریسٹور کر کے جس چیز کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہاں پر پوائنٹ کرا کے اب جب میں آئی ریٹ کروں گا تو بالکل اسی طرح ایگزیکٹلی اسی طرح پروگرام کی ایگزیکیوشن آگے چلے گی جس طرح سمجھیں کہ یہ واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا یہ انٹ تھری کبھی آئی ہی نہیں تھی کیونکہ پروسیسر کے پاس اس چیز کو جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ درمیان میں سے اس کے سائیکل چرا لیے گئے ٹھیک ہے نا اس کے لیے تو پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اس کے رجسٹرز ہیں ٹھیک ہے نا اس کے رجسٹرز ہیں تمام کے تمام S S S P C S I P D S E S ٹھیک ہے ڈی ایکس اے ایکس جتنے ٹوٹل اگر ان کی بالکل وہی ویلیو ہو ٹھیک ہے جو کہ ہماری ان تھری میں داخل ہونے سے پہلے تھی ایکزیکٹلی انسٹرکشن نمبر ٹو کو ایگزیکیوٹ ہونے کے فوراً بعد جو ویلیو آئی تھی بالکل وہی ہو ویلیو جب ہم انسٹرکشن نمبر تھری پر لیگلی جمپ کریں تو ایگزیکیوشن بالکل اسی طریقے سے چلے گی جیسے کہ کسی قسم کا کوئی بریک جو ہے وہ اکر نہیں ہوا تھا یہ تو یوں سمجھو کہ ایک پارٹ ہے یہ انٹ تھری کے ایکشن کا یہ ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا پارٹ ابھی اور ہے لیکن وہ اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ ہم انٹ ون کو پوری طریقے سے الیبوریٹ نہیں کر دیتے اب بات آتی ہے جو ہمارا ٹریپ کرنے کا جو میکینزم ہے ٹریپ کا میکینزم جو ہے یوں سمجھ لو جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے کہ یہ ہر انسٹرکشن کے بعد یہ جو میں نے بتایا نا کہ بریک پوائنٹ لگائی یہ ایک جگہ پہ ساری بہت ساری انسٹرکشن کے بعد ایک جگہ پہ یہ بریک پوائنٹ لگائی اور وہاں پہ یہ گھوم کر کے میرے پاس آ گیا ٹھیک ہے نا اور وہاں پہ جو کچھ بھی اس کے رجسٹر کی ویلو یہ وہ میں نے ڈسپلے کرنی تھی وہ ساری میں نے کی اور پھر واپس جا کر کے وہی ایگزیکیوشن اسی طریقے سے میں نے ریزیوم کر لی انٹ ون جو ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹریپ ہے یہ ہر انسٹرکشن کے بعد یہی ایکشن لے گا ایکزیکٹلی لاجیکلی لاجیکلی یہی ایکشن لے گا فزیکلی یہ نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر ہے ہے انٹ انٹ تھری الگ الگ ون ہے لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل یہی چیز ٹھیک ہے یہ بغیر کسی آپ کوڈ کو ریپلیس کیے ہوئے ٹھیک ہے اب اس میں آپ کوڈ ریپلیس نہیں ہو رہا آپ کوڈ وہی ہیں لیکن درمیان درمیان میں اگر میں یوں تم سے کہوں کہ بھائی انسٹرکشن کس طریقے سے پڑی ہوئی ہیں کہ جیسے ایک اینٹ ہے اور پھر دوسری اینٹ ہے پھر تیسری اینٹ ہے یہ تین انسٹرکشن میرے پاس پڑی ہوئی ہیں تین اینٹیں ہیں یہ ٹھیک ہے نا ایک اینٹ اور یہ دوسری اینٹ اور یہ تیسری اینٹ ٹھیک ہے اب یہ اینٹیں میں نے یوں یوں رکھی ہوئی ہیں تو ہر ایک دو اینٹ کے درمیان یہ سم سم یعنی سمبولک ہے اس کو یوں نہ سمجھنا کہ بھائی یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ اسی طریقے سے اینٹوں کی طرح رکھا ہوا ٹھیک ہے ان کے درمیان ایک گیپ ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے ایک انسٹرکشن کا ختم ہونا اور دوسری انسٹرکشن کا شروع ہونا ٹھیک ہے یہ ایک اینٹ کا ختم ہونا اور دوسری اینٹ کا شروع ہونا ان کے درمیان ایک گیپ ہے اس گیپ میں بنیادی طور پہ یعنی ایک ٹریورسل ایک انسٹرکشن شروع کیا اسے ختم کیا ختم کرتے یہ جو گیپ آ رہا ہے اس گیپ میں انٹ ون نکلتی ہے اس گیپ کے اندر جو ہے نا انٹ ون نکلتی ہے سمجھ گئے نا یعنی یہ نہیں ہے وہ نہ پہلی انسٹرکشن کو ڈسٹرب کر رہی ہے نہ دوسری انسٹرکشن کو ڈسٹرب کر رہی ہے یہ دونوں اینٹیں اپنی اپنی جگہ پر بالکل ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں یہ نہ چینج ہوئی جیسے کہ تھری کے کیس میں ہم ایک اینٹ یہ اٹھا کے اس کی جگہ پہ نیلی اینٹ رکھ دیتے ہیں سرخ اینٹ اٹھا کے نیلی اینٹ رکھ دیتے ہیں ایسا نہیں وہ سرخ اینٹ ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے یہ گیپ میں سے جو ہے اینٹ ون نکلتی ہے اور کنٹرول مجھے دے دیتی ہے جو اگر میرا ویکٹر ان پلیس ہے اس کے اوپر وہاں پر میں یہ انسٹرکشن ون اینٹ ون کے بعد جو اسٹیٹ تھا پروسیسر کا ٹھیک ہے اسٹیٹ سے کیا مراد ہے اسٹیٹ آف دی پروسیسر سے مراد ہوتا ہے اس کے تمام رجسٹر کی ویلو وہ ہے اسٹیٹ آف دی پروسیسر وہ اسٹیٹ جو ہے وہ میرے پاس آ جاتا ہے اس کو میں ڈسپلے کر دوں اس کے ساتھ میں جو بھی کرنا چاہوں ٹھیک ہے وہ میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں اور اس کے بعد پھر جب میں وہاں سے باہر آتا ہوں تو اب eight one eight one execute ہو چکی ہے اب ایٹ ٹو کی باری ہے ٹھیک ہے اب وہ ایگزیکٹ ہوگی اور ایٹ ٹو ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد جو اینٹ ٹو اور اینٹ تھری کے درمیان گیپ ہے اس میں سے پھر ایک انٹ ون نکلے گی پھر کنٹرول میرے پاس آئے گا اور اب اسٹیٹ چینج ہو چکا ہے کوئی نہ کوئی چیز تبدیل ہوئی ہے دوسری انسٹرکشن کے ایگزیکیوٹ ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے نا کچھ ہوا ہے اب اور اور فار دیٹ میٹر اگر کچھ نہ بھی ہوا ہو تو اب یہ جو نئی اسٹیٹ ہے انسٹرکشن ٹو کی ایگزیکیوشن کے بعد یہ ڈفرینٹ ہے ایک چیز تو ڈیفینیٹلی چینج ہو گئی ہے ٹھیک ہے وہ ہے سی ایس کولن آئی پی تو بہرحال جو بھی چینج آف اسٹیٹ ہے اس انسٹرکشن کے بعد وہ لے کے پھر انٹ ون میرے پاس آ جاتی ہے اور میں اس کا وہ جو ہے اپنے پاس ایک ریکارڈ رکھ لیتا ہوں اس کو میں ڈسپلے کر دوں اس کو میں کہیں سیو کر دوں کہیں ڈمپ کر دوں جو مرضی کروں ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر جب میں کنٹرول واپس کروں گا تو اب اینٹ فور کی باری ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اینٹ ون نکلے گی بیچ میں سے اور یہی کام ریپیٹ ہوتا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ ٹریپ فلیگ ہمارا جو ہے وہ ون ہے اب اتنی تقریر جو ہے یہ تو ہو گئی ٹریپ فلیگ کے اوپر لیکن اگر آپ ہماری جتنی انسٹرکشن لسٹ ہے اس کو پورا اچھی طرح سے ایک ایک ایک انسٹرکشن کر کے دیکھتے چلے جائیں تو کہیں پہ بھی آپ کو ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں ملے گی جو ٹریپ فلیگ کو ون کرتی ہو ٹھیک ہے آپ میں نے آپ کو بتایا تھا انٹرپ فلیک کے بارے میں اس کے لیے آپ کے پاس انسٹرکشن موجود تھی ایس ٹی آئی اور سی ایل آئی میں نے آپ کو بتایا تھا ڈائریکشن فلیگ کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کے پاس انسٹرکشن موجود تھی سی ایل ڈی اور ایس ٹی ڈی لیکن یہ جو ٹریف فلیگ ہے یہ ایسا جس کو ہم کہتے ہیں موزز فلیگ ہے کہ اس کو چینج عام طریقے سے آپ نہیں کر سکتے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے ایسی کہ جو ٹریف فلیگ کو چینج کرتی ہو ڈائریکٹلی ٹھیک ہے نا یہ ہمیشہ انڈائریکٹلی چینج ہوتا ہے اس کو ہمیشہ انڈائریکٹلی چینج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا انڈائریکٹلی اس کو کس طریقے سے چینج کرتے ہیں جب میں آپ لوگوں کو پش پاپ وغیرہ بتا رہا تھا تو دو ایک ایک پش اور پاپ ایسی ہے جو ذرا اسپیشل پش ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس پش ایکس ہے پش بی ایکس ہے سی ایس ہے ڈی ایس ہے ایون آپ کوئی جو ہے میموری لوکیشن اٹھا کے وہ پش کر دیں وہ بھی پش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک بڑی خاص پش ہے وہ ہے پش ایف یہ اس طریقے سے نہیں لکھی جاتی جیسے ہم پش کے بعد گیپ دے کر کے ایکس لکھتے ہیں اس طریقے سے نہیں لکھی جاتی جاتی اس کا جو سنٹیکس ہے وہ ہے سیدھا سیدھا push F P U S H F ٹھیک ہے اس میں گیپ نہیں ڈالا جاتا یہ کیا کرتی ہے یہ کرتی یہ ہے کہ جو آپ کے پاس فلیگ رجسٹر ہے آپ کا پورا سولہ بٹ کا فلیگ رجسٹر اس کو اسٹیک پر پش کر دیتی ہے ٹھیک ہے دوسری اس کی میٹ انسٹرکشن ہے وہ ہے پاپ ایف ٹھیک ہے یعنی جو پاپ کرتی ہے فلیگ پر جو ورڈ یہ اسٹیک پر جو ورڈ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھاتی ہے اور وہ فلگ رجسٹر میں ڈال دیتی ہے ٹھیک ہے نا تو ٹریپ فلگ کو سیٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فلگ رجسٹر کو اسٹیک پر پش کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یعنی جو اسٹیک کے اوپر یہ جو فلیگ کا امیج پڑا ہوا ہے اس امیج میں ٹریپ فلیگ کو سیٹ کریں اسٹیپ نمبر ٹو ٹھیک ہے غور سے سننا ذرا یہ شاید اتنی آسانی سے یہ اس میں سے نہیں اترے گا ٹھیک ہے فلیگ رجسٹر کو اسٹیک پر پش کیا ٹھیک ہے اب فلیگ رجسٹر کی ایک کاپی اسٹیک پر ہے یہ جو کاپی اسٹیک پر ہے اس میں ٹریپ فلیگ جو ہے ٹھیک ہے اس فلیگ کو ون کیا کیسے سمپل ہے اور کر کے ون کر دیں اسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے لاجیکل اینڈ اور وغیرہ میں آپ زیرو کر سکتے ہیں کسی بٹ کو ون کر سکتے ہیں کسی بٹ کو آپ اس بٹ کو جو کہ ٹی ایف سے ایسوسیڈ ہے ٹریک فلگ سے ایسوسیٹڈ ہے اس کو آپ ون کر دیں ٹھیک ہے سمجھ رہے نا اس کے بعد آپ پاپ ایف کریں پاپ ایف کریں تو یہی امیج اٹھ کر کے فلگ رجسٹر میں جائے گا ٹھیک ہے نا اور اب جب یہ امیج فلگ رجسٹر کے اندر جائے گا تو ٹریپ فلگ ون ہوگا اب ٹریپ فلگ ون ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے فوراً بعد جو انسٹرکشن آتی ہے اس انسٹرکشن پر جو ہماری سنگل اسٹیپ انٹرپٹ ہے وہ سنگل اسٹیپ انٹرپٹ جو ہے وہ ایگزیکٹ ہوگی اور انٹ ون جنریٹ ہوگی اگلی انسٹرکشن کے اوپر انٹ ون جنریٹ ہوگی یہاں پر میں تھوڑا سا ریفر بیک آپ کو کرنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے انٹرپٹ کی فارمل ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی انٹ انسٹرکشن کی جو فارمل ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی تو اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹ جو ہے وہ فلیگ کو پش کرنے کے بعد ٹی ایف اور آئی ایف کو زیرو کر ٹھیک ہے نا یہ ٹی ایف اور آئی ایف کو زیرو کیوں کرتی ہے یہاں پر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ٹی ایف اور آئی ایف کو زیرو کیوں کرتی ہے کیونکہ اگر یہ ٹی ایف اور آئی ایف کو زیرو نہ کرے نا تو جو انٹ ون کی انٹرپٹ سروس روٹین ہے آئی ایس آر جو ہے ٹھیک ہے نا وہ آئی ایس آر بھی ہر انسٹرکشن پر ایک انٹ جنریٹ کرے گی تو پھر تو یہ ایک ایسا یعنی ایک ایسا جس کو کہتے ہیں سرکولر لوپ بن جائے گا کہ جس میں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کوئی مطلب بڑا مشکل ہو جائے گا اس صورت حال میں سے نکلنا تو یہ اس in anticipation to this being an interrupt one ٹھیک ہے یہ ٹی ایف کو زیرو کر دیتی ہے تاکہ انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر سنگل اسٹیپنگ نہ ہونے پائے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے لاجیکل لگ رہی ہے یہ ٹھیک ہے یہ لاجیکل ہی ہے اگر آپ کو لگے یا نہ لگے ٹھیک ہے یہ لاجیکل ہے کہ جب وہ انٹ ون جنریٹ کرے گا اور میں انٹ ون کی آئی ایس آر میں جاؤں گا اگر یہاں پر بھی ٹریپ فلیگ ون ہوا ٹھیک ہے تو ہر انسٹرکشن پہ پھر انٹ ون آئے گی تو پھر میں اسی میں جاؤں گا ٹھیک ہے تو پھر انٹ ون آئے گی تو پھر میں اسی میں جاؤں گا تو میں باہر کہاں سے نکلوں گا ٹھیک ہے تو اس پرٹیکولر سچویشن کے لیے وہ ٹریپ فلیگ کو زیرو کرتا ہے اور ٹریپ فلیک کو زیرو کر کے یہ آئی ایس آر میں جاتا ہے سمجھ گئے نا تاکہ during the I S R within the I S R ٹھیک ہے یہ ٹریف فلیگ جو ہے یہ ون نہ ہو اور within the I S R ہمارا جو ہے وہ چلتا رہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہے نا یہ اس وجہ سے ٹی ایف یہاں پر زیرو ہوتی اور اسی وجہ سے بیسیکلی جو ہے مطلب آئی ایف کا خیر زیرو ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ وہ آٹومیٹکلی ڈسیبل ہو جائے اور اس کے بعد کنٹرول میرے پاس آ جاتا ہے کہ میں اسے انیبل کروں یا نہ کروں ٹھیک ہے نا یعنی یہ چیز یہ ذرا ہے مشکل یہ سمجھنے میں ذرا تھوڑی سی مشکل ہے لیکن یہ ایک دفعہ کر کے چیز کو کوڈ والا پیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو پھر آپ کو ذرا آسان لگے گا ٹھیک ہے نا تو یعنی ایک تو یہ سمجھ لیا آپ نے کہ اس کو جو ٹریف فلیگ ہے اس کو اسٹیک پر ڈال کر میں نے اس کے امیج کو ماڈیفائی کیا ہے اور اس کے بعد جب میں نے پاپ کیا ہے تب وہ انٹرپٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی دوسری چیز جو ہے اب میں ٹریپ فلیگ کے آئی ایس آر میں انٹرپٹ سروس روٹین میں آ گیا وہاں پر میں ایگزیکیوشن کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا اور جب میں وہاں سے سارا کچھ جو میں کرنا چاہتا ہوں کرنے کے بعد جب میں آئی ریٹ کروں گا ریٹرن فرام انٹرپٹ کروں گا تو اب جو فلیگ کا امیج جو فلیگ کا امیج پڑے گا نکلے گا یہاں سے یعنی آئی ریٹ کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آئی پی جو ہے وہ آئی پی میں جائے گا جو اسٹیک پر پڑا ہوا ہے سی ایس جو اسٹیک پر پڑا ہوا ہے وہ سی ایس میں جائے گا اور پھر فلیگ جو پڑا ہوا ہے وہ فلیگ رجسٹر میں جائے گا اب جو امیج گیا تھا اسٹیک کے اوپر جو گیا تھا اس میں ٹریف فلیگ ون تھا ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ نے وہ اگر یاد ہو آپ کو تو وہ پش ایف کرنے کے بعد فلیگ پش کرنے کے بعد وہ ٹی ایف کو زیرو کرتا تو جو امیج پش ہوا ہے اس میں ٹریف فلیگ ون ہے اب جب یہ پاپ بیک کرے گا ٹھیک ہے تو اب ٹریف فلیگ ون ہے ٹھیک ہے نا اور آئی ریٹ ایگزیکٹ ہو چکی ہوئی ہے میں اس انسٹرکشن کو فیچ کروں گا کیونکہ ٹریپ کی جو انٹرپٹ ہے آفٹر دی ایگزیکشن آنی ہے انسٹرکشن کے آفٹر دی ایگزیکشن آنی ہے بفور نہیں آ سکتی سمجھ گئے نا تو اب یہ اگلی انسٹرکشن یہ ایگزیکٹ ہوگی ہونے کے بعد پھر at the end of that جو ہے دوبارہ پھر ٹریپ جنریٹ ہوگا اور پھر میں دوبارہ یہاں پر آ جاؤں گا ٹھیک ہے تو اب یہ ایک لوجیکل میں کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا بہت ہی جس کو میں کہوں گا کہ بڑا ایلیمنٹری سا ڈبگر دکھاتا ہوں ڈبگر نہیں ہے ٹھیک ہے just use of INT one ہے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے تو وہ میں دکھاتا ہوں پہلے کوڈ تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا اس کے بعد پھر آپ کو اسے چلا کے دکھاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہے یہ ہمارا پروگرام ہے ٹھیک ہے ذرا والنٹیرلی مطلب وہ ٹریپنگ والا پروگرام ہم نے لکھا ہے کیونکہ پروگرام خود ہی ٹریپ فلیگ کو سیٹ کرتا ہے جسٹ ٹو شو یو آپ اس کی لاجک جو ہے بڑے اچھے طریقے سے خود بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر بیسیکلی جو ہے ہم نے پرانا والا اپنا پرنٹ نم جو ہے اس کو استعمال کیا وتھ مائنر موڈیفکیشن اور جو باقی کلیئر اسکرین اور یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے وہی پرانی جو ہماری وہ ہے پرنٹ اسٹی آر بھی اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے نا جو ہمارا پرانا پرنٹ ایس ٹی آر ہے وہ ہم نے استعمال کیا کلیئر اسکرین بالکل اسی طریقے سے پرانا کلیئر اسکرین اپنا استعمال کیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہم نے اور لگائی ہے وہ یہ کہ کبھی یعنی کی بورڈ آئی ایس آر جو کہ ہم پہلے آپ کو کئی اس کی ڈیمونسٹریشن دکھا چکے ہیں وہ ہم نے لگایا ہے تاکہ اس کی کی پریس کے ساتھ ساتھ ہر کی کے پریس کے ساتھ ایک ایک انسٹرکشن جو ہے وہ وہ ایگزیکیوٹ کرتا جائے ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ٹریپ آئی ایس آر ہے یہ وہ آئی ایس آر ہے جو ہم نے انٹ ون کے اوپر لکھی ہے اور جتنے رجسٹرز ہیں ان کو ہم آتے ہی پہلے پش کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تمام اوپر کی جو پشز ہیں ان کو ہم اسٹیک کے اوپر سیو کر دیتے ہیں اس کے بعد نیچے جو ہے نا یہ ایک ایس ٹی آئی کی انسٹرکشن ہے اس کو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں یہ ذرا نزاکت سے یہاں پہ ڈالی گئی ہے آ, وجہ یہ ہے کہ جب ٹریپ ہو جائے گا اس کے اندر جب ہم آ جائیں گے تو چونکہ یہ انٹرپٹ فلیک کو زیرو کر کے یہاں پر آیا ہے اس لیے پورا انٹرپٹ سسٹم جو ہے وہ ڈسیبل رہے گا ہم کی کے انتظار میں بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ڈسیبل رہے گی کیونکہ انٹرپٹ ہماری ڈسیبل ہے ساری کی ساری انٹرپٹ ڈسیبل ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ہم نے ریئل ٹائم انٹرپٹ کو اپنی یہاں پر انیبل نہ کیا تو پھر ہم اس جگہ پہ ٹریپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ لٹرلی ٹریپ ہو جائیں گے ہم اس جگہ پہ لہٰذا یہاں پر آتے ہی تاکہ ڈیلے نہ ہو ریئل ٹائم انٹرپٹس کا کیونکہ وہ ہمارے کسی کام میں اس وقت مداخلت نہیں کریں گی ٹھیک ہے نا اس لیے ہم ان کو اوپن کر دیتے ہیں تاکہ وہ کام جو پیچھے ہے ہمارے کی بورڈ آئی ایس آر کا وہ بھی چلتا رہے جو ہماری ٹائمر والی آئی ایس آر ہے وہ بھی ایکٹیویٹ رہے سارا ریئل ٹائم سسٹم ہمارا جو ہے وہ کام کرتا رہے اس وجہ سے اس میں پش کرنے کے بعد رجسٹر کو سیو کرنے کے بعد ہم انٹرفٹ کو انیبل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد ایک جنرل کام ہم کرتے ہیں اس میں جیسے کلیئر اسکرین کیا ٹھیک ہے نا کلیئر اسکرین کر دیا تاکہ ہم نے ڈسپلے کرنا ہے اور اس کے بعد ایک لاجک کا ایک سمجھ لو کہ تھوڑا سا لوپ ہم نے یہاں پہ بنایا ہے کیونکہ اسٹیک پر سارے میرے جو ہیں وہ ایک سیکوینس میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ ایک سیکوینس کے اندر ہی جو ہے ان کو اٹھا کر کے میں نے پرنٹ کر دیا ہے آپ کوئی بڑا اچھا میتھڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں بڑا خوبصورت میتھڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں پرنٹ کرنے کا یہ آپ کے اوپر ہے میں نے تو بالکل جس کو کہتے ہیں نا پلین بالکل روٹن قسم کا جو ہے ڈبگر وہ بنایا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کا صرف آئیڈیا دکھانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ لیبلز ہیں لیبلز تاکہ ہر رجسٹر کی لیبلز جو ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ آ جائیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی ایک لوپ میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے اور اس لوپ کے through A X B X C X D X کے جو لیبلز ہیں وہ میں پرنٹ کر دیتا ہوں جن کو کہ میں نے پروگرام کے اوپر ایک اسٹرنگ کے فارم میں جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا ہوا ہے وہاں سے چار چار چار چار کیریکٹر کی اسٹرنگ اٹھا کر کے ٹھیک ہے اس کو میں پرنٹ کرتا چلا جاتا ہوں تو یہ میرے لیبلز بھی اسی طریقے سے پرنٹ ہو جاتے ہیں اور یہ چونکہ دونوں جو میری پرنٹ نام اور پرنٹ ایس ٹی آر ہیں ان کو میں نے اب کیپیبل کر دیا کہ ان کو ایکس وائی کوآڈینیٹس میں دے رہا ہوں لہٰذا ایک لائن سے میں ان کو پرنٹ کرتا ہوں یعنی ایک لائن پہ ایک رجسٹر پہ دوسری لائن پہ دوسرا پہ تیسری لائن پہ تیسرا اس طریقے سے اور ساتھ ساتھ اس کی لیبلس بھی ہوتی ہیں اس کے بعد نیچے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ جب میں ٹریف فلیک کے اندر آ گیا ہوں تو یہاں پر مجھے انتظار کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ کوئی کی پریس نہ ہو تو وہ کی پریس کا وہی میتھڈ جو ہے میں نے اختیار کیا جو کہ پچھلے آپ کو ایک دو پروگرامز کے اندر میں نے دکھایا ہے کہ کی بورڈ آئی سارے فلیگ آن کر دیتی ہے اور وہ فلیگ یہاں پر چیک ہوتا ہے کہ کی پریس ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر کی پریس ہوا ہوا ہے کی پریس ہوئی ہے کوئی تو یہ باہر نکل جاتا ہے اور نارملی اس کو باہر یعنی جب وہ باہر نکلتا ہے بالکل نارمل طریقے سے نکلتا ہے کیونکہ یہاں پر اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آئی ریٹ کرے گا تو خود بخود فلیگ ون جو ہوگا وہ آ جائے گا اس کے فلیگ رجسٹر کے اندر ٹریپ فلیگ ون ہو کر کے ٹھیک ہے تو آٹومیٹکلی اگلی انسٹرکشن پہ دوبارہ جنریٹ ہوگا اب نیچے چلتے ہیں جو سمپلی جو ہمارا مین پروگرام ہے ٹھیک ہے اس میں بالکل اسی طریقے سے ہم نے انٹ ون جو ہے اس کو ہک کیا ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈ اور یہ کوڈ آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں اب آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں انٹ ون کو ہم نے ہک کیا ہے کی بی آئی ایس آر کو ہم نے ہک کیا ہے ان دونوں کو ہک کرنے کے بعد ٹھیک ہے اب یہ نیچے جو پورشن ہے یہ بنیادی طور پہ وہ پورشن ہے جو کہ ہماری ٹریف فلیک کو ون کرتا ہے ہمارا ٹریف فلیک جو ہے وہ اگر زیرو سے کاؤنٹ کریں تو آٹھویں بٹ ہے یعنی بٹ ایٹ یعنی پہلی والی بائٹ نہیں دوسری والی بائٹ کی اگر ایک ورڈ ہے سولہ بٹ کا تو جو آٹھویں بٹ ہے اس کی ٹھیک ہے یعنی زیرو سے اگر کاؤنٹ کریں دوسری ہائر بائٹ کی پہلی والی بٹ ٹھیک ہے وہ ہے ٹریف فلیک اور اس کو ون کرنے کے لیے ہم نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ فلیک کو پش کیا اور ان کو پاپ کر کے ایکس میں لے آئے ایکس کے اندر اور کر دیا ہم نے hexadecimal one one one zero zero zero zero ٹھیک ہے میں یہ جو ایک ون ہے یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر جو کہ ٹریف فلیک کی لوکیشن ٹھیک ہے اور اس کے ون ہونے کے بعد ٹریف فلیگ سمجھیے کہ ایکس کے اندر ون ہو گیا اب اس فلیگ کی امیج کو میں نے پش کیا اسٹیک کے اوپر اور پھر میں نے پاپ کر لیا اس امیج کو دوبارہ فلیگ رجسٹر کے اندر اگر میں چاہوں تو اس کو direct top of the stack کے اوپر بھی بی پی کے حساب سے میں مینپولیٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا اس صورت میں مجھے یہ پاپ ایکس وغیرہ نہیں کرنا پڑے گا یہ دو انسٹرکشن میری کم ہو جائیں گی لیکن اس صورت میں پھر مجھے جو اپنا بی پی ہے اس کو لوڈ کرنا پڑے گا لیکن بہرحال آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کر لیں کئی طریقے ہیں اس کو کرنے کے جیسے ہی یہ پاپ ایف میں کروں گا ویسے ہی ٹریپ فلیگ جو ہے وہ ون ہو جائے گا اور جو اگلی انسٹرکشن ہے موو ایکس کوما زیرو اس کے اوپر پہلا ٹریپ انٹرپٹ آئے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ظاہر ہے جب میں وہاں سے باہر نکلوں گا تو دوسرا trap interrupt move B X پر آئے گا ٹھیک ہے اور یہ اس طریقے سے چلتا ایک دو تین چار یہ انسٹرکشن کرے گا نیچے ایک میں نے لوپ بنایا ہوا ہے اس لوپ کے اندر میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں جسٹ ٹو شو یو کہ جی یہ ٹریپ کیسے کام کر رہا ہے بی ایکس میں ایک انکریمنٹ کر دیتا ہوں بی ایکس میں دو انکریمنٹ کر دیتا ہوں ہر ایک لوپ اسٹیپ کے اوپر ٹھیک ہے سی ایکس کو دو ڈیکریمنٹ کر دیتا ہوں اور سی ایکس کو ایک ڈیکریمنٹ کر دیتا ہوں اور ڈی ایکس کو دو ڈیکریمنٹ کر دیتا ہوں بس یہی چیز چلے گی تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کو انسٹرکشن بائی انسٹرکشن جو ہے وہ کیسے چلاتا ہے اب ایک دوسری چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم اس کو اصل میں جب یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا تو آپ آئی پی کی ویلیوز جو آئیں گی سی ایس کی ویلیوز تو وہ پروگرام لوڈنگ کے حساب سے جہاں پہ جگہ ملے گی وہاں آئیں گی لیکن جو آئی پی کی ویلیوز ہماری چینج ہوں گی وہ کس طرح سے چینج ہوں گی وہ آپ دیکھیں جب ہم اس کو ڈبگر میں لوڈ کریں گے تو ہمیں اس کے ریلیٹو آئی پیز نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے نا وہ یہ صورت حال ہوگی ہماری یعنی یہ جو پہلی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی اس پہ آئی پی کی جو ویلو آئے گی ہماری وہ جو ہے وہ زیرو ٹو ایٹ نائن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری زیرو ٹو ایٹ سی آئے گی اس کے بعد زیرو ٹو ایٹ ایف آئے گا اور جو ہمارا لوپ چلے گا ٹھیک ہے نا وہ ہمارا لوپ چلے گا زیرو ٹو نائن فائیو سے یہ ہمارا آف سیٹ آئی پی کے اندر جو ہے وہ آئے گا جب ہماری ایک ایک ایک ایک انسٹرکشن کی جو ٹریپ ہے وہ آئے گی اب ہم اس کو سیدھا ایگزیکیوٹ کرتے ہیں پروگرام کو اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا واقعی اس طریقے سے چلتا ہے جیسے ہی ہم اپنے پروگرام کو چلائیں گے تو چونکہ آٹومیٹکلی اس میں ٹریف فلیگ بن ہو گیا ہے لوگ پہلی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرے گا وہ موو ایکس کوما زیرو والی جو انسٹرکشن ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد انٹرپٹ ون جنریٹ ہوئی اور یہ پہلی دفعہ میں اپنی انٹرپٹ میں پہنچا یہاں پر جیسے تم آپ نے دیکھا تھا کہ جو offset address I P address ہے جو موو ایکس کاما زیرو کے بعد والی انسٹرکشن کا ہے وہ ہے زیرو ٹو ایٹ سی جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے زیرو ٹو ایٹ سی وہ بتا رہا ہے سی ایس کرنٹلی ہمارا جو ہے وہ زیرو فائیو تھری فائیو ہے فلیگ رجسٹر میں ویلیو جو ہے وہ تھری تھری فور سکس ہے دیکھیے کچھ آپ کو یعنی فیملیئر سا نظر آ رہا ہوگا اے ایف ڈی میں بھی اسی طرح کی ویلیوز آپ دیکھتے ہیں تمام رجسٹر کی ویلیوز یہ اس وقت آپ کو دکھا رہا ہے یہ یوں ہے کہ موو ایکس کاما زیرو والی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی ہے اور ابھی دوسری انسٹرکشن کے ہم انتظار میں ہیں اب ایک دفعہ اگر ہم کی پریس کریں گے تو یہ دوسری انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی اور دیکھیں آپ آئی پی جو ہے وہ زیرو ٹو ایٹ ایف پہ پہنچ گیا آ, تمام رجسٹر جو ہیں اسی طریقے سے چل رہے ہیں موو ایکس کاما زیرو تھا اور move B X comma ten hex تھا دوسری انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی ہے move B X comma ten hex ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ بی ایکس کی ویلیو جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے باقی رجسٹرز میں کوئی خاص ویلیوز کا چینج جو ہے وہ ابھی نہیں آیا کیونکہ ان کو ہم نے نہیں چھیڑا ہے اب اگلی انسٹرکشن جیسے ہی ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے move C X comma twenty hex یہی انسٹرکشن تھی آگے ٹھیک ہے لہٰذا وہی ایک رجسٹر جو ہے چینج ہوا ساتھ ساتھ جو رجسٹر چینج ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئی پی رجسٹر ہمارا جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اس کے آگے چلیں اور وہ بالکل in accordance to the program جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اس سے آگے چلیں تو ڈی ایکس میں فورٹی ہیکس آ گیا ٹھیک ہے اس سے آگے انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کریں ہم تو پھر جو ہے وہ ہمارا اب یہ ہمارے لوپ کی پہلی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی ہے انکریمنٹ اے ایکس ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ انکریمنٹ اے ایکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگلی انسٹرکشن ہماری ہے add B X comma two اب یہ دیکھیے کہ اگلے اس میں add B X comma two بھی ہو گیا ہے کیونکہ بی ایکس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ایڈ ہو چکا ہے اگلی انسٹرکشن دیکھیں کیا تھی ہماری ٹھیک ہے وہ تھا ڈیکریمنٹ یہ سی ایکس ٹھیک ہے ٹو زیرو سے جب ہم نے سی ایکس کو ایک ڈیکریمنٹ کیا تو ون ایف ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اگلی انسٹرکشن ہماری کیا تھی یہ دیکھیں subtract D X comma two دو سبٹریکٹ کریں ڈی ایکس میں سے تو یہی ویلو آئے گی اب اگلی انسٹرکشن دیکھیں وہ کیا ہے ٹھیک ہے اگلی انسٹرکشن جو ہے ہماری وہ جمپ کی انسٹرکشن تھی لہذا باقی تمام رجسٹر کی ویلیو آپ دیکھیں گے وہ سیم ہوگی ٹھیک ہے صرف جو ویلیو تبدیل ہوئی ہے وہ آئی پی کی ویلیو تبدیل ہوئی ہے اور وہ آٹومیٹکلی جو لوپ کا ہمارا پوائنٹ تھا جہاں پہ ہم جا رہے تھے بار بار بار بار اس کو کرنے کے لیے انفائنائٹ لوپ ہے ویسے ٹھیک ہے نا وہاں پہ وہ پھر پہنچ گیا اب اگلی اٹریشن شروع ہو جائے گی ایک خاص چیز جو یہاں پہ غور کرنے والی ہے وہ یہ کہ اگر جو ویلیوز آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت فلیگ رجسٹر کے اندر وہ ہیکساڈیسمل ویلیوز ہیں اگر آپ ان کو ان کے اکویلنٹ بائنری میں کنورٹ کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس ویلیو کے اندر ٹریپ فلیگ کی ویلیو ون ہے اور انٹرپ فلیگ کی ویلیو بھی ون ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ دو ویلیوز جو ہے وہ ون نہ ہو تو ہمارا کام ہی نہیں چلے گا اب اگلی اٹریشن اس کی ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں اگلی دفعہ پھر ایک جو ہم نے اٹریشن کی تو انکریمنٹ اے ایکس ہوا اب ون سے ٹو ہو گیا ٹھیک ہے اور اگلی پھر ایک اسٹیپ لیں تو بی ایکس جو ہے وہ ایڈ ٹو ہو گیا اگلی پھر ایک اسٹیپ لیں تو سی ایکس میں سے ایک ڈیکریمنٹ ہو گیا اس کے بعد پھر اگلا اسٹیپ لیں گے تو ڈی ایکس میں سے دو مائنس ہو جائیں گے اس طریقے سے آپ چلتے رہیں گے بنیادی طور پہ جو اس میں آپ کو شو کرنا مقصود تھا وہ ٹریپ کا ایکشن مقصود تھا آپ دیکھیں یہ بہت سمپل ہے لیکن یہ ایک انتہائی پاورفل فیچر جو ہے وہ اس پروسیسر کا ہے one of the most powerful debugging features جو کہ ارلیسٹ جو ہے وہ اسی پروسیسر کے اندر انٹروڈیوس ہوا تھا اب یہ جو ہے بڑی بیسک ورکنگ آپ نے دیکھی ہے ٹریپ فلیک کی ٹھیک ہے یہ بس اس میں یہ کہ اب آپ کتنا اس کو امیجن کر سکتے ہیں کتنا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کتنی اچھی اچھی جگہوں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی سوچ کے اوپر ہے کچھ ہم آپ کو ضرور دیں گے اس پہ کام کرنے کے لیے ایک دو چیزیں یہاں پر جو ہیں وہ میں ذرا بتانا چاہوں گا ایک چیز جو میں نے تھوڑی سی ڈیفر کی تھی وہ یہ کہ جو بریک پوائنٹ انٹرپٹ کے کیس میں آ, یعنی میں نے آپ کو اس کی ورکنگ بتائی تھی کہ کس طریقے سے وہ انسٹرکشن کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ بریک پوائنٹ کی ویلو لگاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اس انسٹرکشن کا آپ کوڈ واپس رکھتا ہے اور اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے لیکن ایک چیز آپ نے اس میں غور کی ہوگی اور وہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور آنا چاہیے آ, اگر نہیں آیا تو آپ لوگ کچھ سوچیں وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک بریک پوائنٹ لگاتے ہیں تو وہ بریک پوائنٹ لگا ہوتا ہے وہاں پر ہے نا اگر آپ نے ایگزیکیوٹ کیا ہے اب دوسری دفعہ وہاں آئیں گے پھر بریک پوائنٹ بریک ہوگا یہ ہونا چاہیے لاجیکلی اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے لیکن جب میں نے جو میں نے آپ کو پروسیجر بتایا ہے اس پروسیجر کے تحت تو جب ایک دفعہ میں نے وہاں پہ بریک پوائنٹ لگایا اور پھر میں نے وہاں سے اٹھا لیا ٹھیک ہے اور دوسری جو انسٹرکشن اصل انسٹرکشن ہے وہ وہاں پر رکھنے کے بعد کنٹرول واپس ٹرانسفر کیا ذرا باریک چیز ہے غور سے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے سینیریو کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جب میں نے وہ انسٹرکشن کا اوریجنل آپ کوڈ واپس رکھا اور واپس رکھنے کے بعد کنٹرول واپس پروگرام کو ٹرانسفر کیا تو اب وہاں پر بریک پوائنٹ نہیں ہے ایک چیز دوسرا یہ کہ اب کنٹرول میرے پاس نہیں آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ اب تو کنٹرول جو ہے وہ پروگرام کے پاس ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بریک پوائنٹ ریسٹور کیسے کروں گا اس انسٹرکشن کی ایگزیکشن کے بعد وہ بریک پوائنٹ کیسے وہاں پہ دوبارہ واپس لگاؤں گا یہاں پر اصل میں تھوڑا سا ٹریف فلیک کا کام آتا ہے جو لوجک اس کی بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ جب جب آپ آپ آپ نے نے اس کو یعنی کو یعنی اوریجنل کوڈ ریسٹور کیا تھا یہ آپ ہے انٹ تھری کی روٹین میں اوریجنل آپ کوڈ کو جب آپ نے ریسٹور کیا تھا نا تو اب یہاں پر آپ ٹریپ فلیک کو وہ ٹریپ فلیک جو کہ پر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا انٹ میں آئے ہیں آپ اور ان تھری کے اندر آپ آئے ہیں فلیگ رجسٹر اسٹیک ہے سی ایس اس کے اوپر ہے آئی پی اس کے اوپر ہے یہ جو امیج پڑا ہوا ہے آپ کا فلیگ رجسٹر کا کے اندر اس میں آپ ٹریک فلیگ کو بند کر دیں گے ٹھیک ہے بیسیکلی میں آپ کو وہ فائن جو اسٹیپس ہیں وہ ذرا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس لیے ذرا غور سے سنیے گا چیز کو اگر یہاں پہ آپ کچھ مس کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ اس پورے کانسیپٹ کو ہی نہ سمجھیں اس امیج کے اندر جو ٹریپ فلیگ کی ویلو ہے اسے میں ون کر دوں گا ٹھیک ہے ون کرنے کے بعد اور ایک فلیگ اپنا رکھ لوں گا کہ اس وقت جو ٹریپ فلیگ ایکٹیویٹ ہوگا اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ بریک پوائنٹ کو ریسٹور کرے اور کوئی کام نہیں بریک پوائنٹ ٹو ریسٹور کرے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور واپس کنٹرول دے دے اور اس کا کوئی فنکشن نہیں تو اس پوائنٹ کے اوپر ٹریپ فلیگ ون ہے میرا یہ ذہن میں رکھیے جو کہ اسٹیک پر پڑا ہوا ہے ابھی کرنٹلی نہیں اسٹیک پر جو پڑا ہوا ہے وہ اس میں ٹریپ فلیگ ون ہے اور سگنل میں نے دیا ہوا ہے ٹریپ کی آئی ایس آر کو کہ اس وقت تم نے کچھ نہیں کرنا صرف بریک پوائنٹ ریسٹور کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو جیسے ہی میں کنٹرول یہ ان تھری کی آئی ایس آر سے کنٹرول چھوڑوں گا یعنی آئی ریٹ کروں گا ٹھیک ہے تو آئی ریٹ کرتے ہی جو سی ایس اور آئی پی ہے ہمارا وہ پرانا سی ایس اور آئی پی لوڈ ہوگا اور اس کے ساتھ پرانا فلیگ رجسٹر جو ہے وہ یہ جو جو اسٹیک پر پڑا ہوا تھا وہ لوڈ ہوگا یہ ٹیکنیکلی پرانا نہیں ہے اس میں جو فرق ہے وہ یہ کہ جو اصل پرانا فلیگ رجسٹر تھا اس میں ٹریف فلیگ زیرو تھا اس میں ٹریف فلیگ ون ہے ٹھیک ہے جیسے جب یہ ٹریف فلیگ ون ہوگا اور یہ فلیگ رجسٹر میں دوبارہ واپس جائے گا تو جو انسٹرکشن جس پر بریک پوائنٹ لگا ہوا تھا وہ انسٹرکشن تو ایگزیکٹ ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ سی ایس اور آئی پی اس انسٹرکشن پر پوائنٹ کر رہے ہیں وہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی اور اس انسٹرکشن کے ایگزیکیوٹ ہونے کے فوراً بعد ٹھیک ہے پھر دوبارہ سے ٹریپ کی جو آئی ایس آر ہے وہ آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ ٹریپ فلیگ ون ہے یہ آئی ایس آر آئی میں ٹریپ کی آئی ایس آر میں گیا ٹریپ کی سروس روٹین میں گیا وہاں میں نے چیک کیا کہ یہاں پہ اس وقت میرا فنکشن جو ہے وہ اتنا ہے کہ میں بریک پوائنٹ کو ریسٹور کروں ٹھیک ہے وہ بریک پوائنٹ کی جو اوریجنل ایڈریس ہے وہ میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے وہاں سے صرف میں نے یہ کیا کہ وہ پھر وہی ایکشن لیا کہ وہاں سے اٹھایا اسے جو اس کا پرانا یعنی جو اوریجنل اس کا آپ کوڈ ہے اسے اٹھایا اور اس آپ کوڈ کو میں نے سی سی سے دوبارہ ریپلیس کر دیا ٹھیک ہے بریک پوائنٹ کی جو انٹرپٹ ہے تھری کا جو آپ کوڈ ہے اس سے میں نے اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیا اب پھر اگر اس لوپ میں دوبارہ آؤں گا پھر وہیں پہ بریک پوائنٹ اکر ہوگا ٹھیک ہے اس لاجک کو آپ سمجھ لیجیے بہت سمپلسٹک طریقے سے میں نے اس کو سمجھایا اور یہ ہے ہی اتنا سمپلسٹک یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اصل کمپلیکیشن کہہ لیجیے اس کو یا آپ اسے بیلز اینڈ وسلز کہہ لیجیے ٹھیک ہے آپ جو چیز اس کو کہہ لیجیے وہ ہے جب آپ اسے ڈسپلے کریں گے ٹھیک ہے اب اس ڈسپلے کرنے کے اندر آپ جتنی بیوٹی جتنے رنگ جتنا وہ کچھ چاہیں وہ آپ لگا لیں لیکن جو ایکشن ہے اس کا وہ بس یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس ایکشن انہی ایکشنز کے ساتھ آپ جو چاہیں ڈی آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں جس طرح چاہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو ہماری بیسک ٹریپ فلیگ اور انٹ تھری وغیرہ کی جو ڈسکشن ہے اس لیکچر کے اندر آپ نے وہ دیکھی میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا ٹرائی کر کے بھی دیکھیں خود سے بھی چلا کے دیکھیں اب ہمارے لیکچر کا وقت اب ختم ہوتا ہے تو آئندہ لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم